حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورج کو گرہن لگ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جبکہ لوگ بھی آپ کے ساتھ نماز میں شامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام فرمایا اور سورہ بقرہ کے برابر قیرات کی پھر آپ نے لمبا رکوع فرمایا پھر سر اٹھایا اور لمبا قیام کیا جبکہ یہ پہلے قیام سے کم تھا پھر لمبا رکوع کیا اور یہ پہلے رکوع سے کم تھا پھر سجدے کیے پھر لمبا قیام کیا اور یہ پہلے قیام سے کم تھا پھر لمبا رکو فرمایا اور یہ پہلے رکو سے کم تھا پھر سر اٹھایا اور لمبا قیام فرمایا مگر یہ پہلے قیام سے کم تھا پھر لمبا رکو فرمایا مگر یہ پہلے رکو سے کم تھا پھر سجدے کیے پھر سلام پھیرا اس وقت تک سورج روشن ہو چکا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا لہٰذا جب تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ عز و جل کو یاد کیا کرو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران میں کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی یا فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس سے ایک خوشہ لینے کی کوشش کی تھی اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے نیز میں نے آگ دیکھی میں نے اس جیسا خوفناک کبھی نہیں دیکھا اور میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے کہا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ خاون کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہیں اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی اس نے سلوک کرے پھر وہ تجھ سے کوئی ناگوار چیز دیکھے تو کہے کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں دیکھا سننے نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چورانوے